وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے